غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تنگ دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تنگ دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تنگ دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تک دو میں پہنا دی ہے درویش کو تاج سردارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدا میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدا میں پہناتی ہے درویش کتا جے سردارا پہناتی ہے درویش کتا جے سردارا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر مسلمان کا خسارہ ہے ایسی تجارت مسلمان کا خسارہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں پہنا دی ہے درویش کو تاج سردارا پہنا دی ہے درویش کو تاج سردارا دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش دنیا کو ہے پھر مار کا ہو ہاں بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا غیرت ہے بڑی چیز جہان میں غیرت ہے بڑی چیز جہان میں پہنا دی ہے درویش کو تاج سردارا پہنا دی ہے درویش کو تاج سردارا اللہ کو با مرد مومن پہ بھروسہ اللہ کو با مرد مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودا میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودا میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیر امم کیا ہے کوئی لگتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا محروم رہا دولت دریا سے وہ غمواس محروم رہا دولت دریا وہ کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارا کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارا حیرت ہے بڑی چیز جہان میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودا میں پہنا دی ہے درویش کتا جے سردارا پہنا دی ہے درویش کتا جے سردارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودا میں پہنا دی ہے درویش کتا تاج سردارا